حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ جو کہ سجستان کے حاکم تھے نے بیان کیا کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کوئی شخص ایک مقدمے میں دو مختلف فیصلے نہ کرے اور کوئی شخص فریقین کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیئیس